کہ وہ ڈر جائیں لوگ یعنی صراط مستقیم پر آ جائیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے فمن ہم می پورو ایو قوم زیادت حاضی ایمانہ تم میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا اس آیت کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوا ف عم الجی نہ آمنوں فضادت ہم ایمانات ہم یہ بہرحال جو سچے ایمان والے لوگ ہیں جو ایک نئی نازل ہوتی ہے وہ اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں وہ میں بھی کروب اہم مرزن اور زیادت رکسن الارکسن اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافق ہیں تو گندگی کے اوپر گندگی میں ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اسی حالت کفر کے اندر وہ مرتے ہیں بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی کہ غزوہ تبوک جو سلمان ہجری میں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بنف سے نفیس تشریف لے گئے تھے سب کو حکم ہوا تھا کہ سب نکلیں کوئی پیچھے نہ رہے اس جو اعلان ہوا کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے اس واقعے سے علماء تفسیر نے یہ مسئلہ کچھ کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں چونکہ حکم عام تھا اس لیے فرض عین تھا جہاد کسی کے لیے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی اللہ یہ کہ بالکل معذور ہو یا جس کو نبی وہ ہے رخصت دے دے جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایا فرض کفایہ جو ہے وہ عموماً جہاد فرض کفایا ہی ہے کہ جب کوئی تھوڑے بہت لوگ جہاد کر رہے ہوں تو اکثر لوگوں سب لوگوں کی ذمہ سے وہ فرض ثابت ہو جاتا ہے لیکن بعض خاص حالات میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جب مسلمان کفر کے مقابلے میں ناکافی ہوں کمزور ہوں تو پھر سب مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے میں اس بات کے اوپر کئی مرتبہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں علماء کی دو رائے ہیں ایک کثیر جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ جہاد فرض عین ہے اس وقت سے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان مقابلہ کر رہے ہیں کافر کا وہاں وہاں مسلمان کمزور ہے بھلے وہ افغانستان کی صورت ہو یہاں کی ہو جہاں کہیں کی بھی ہو کہ مسلمان جب کافر کے مقابلے میں ناکافی ہو تو دیگر مسلمانوں کے اوپر بھی جہاد فرض رہتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر کے کافر کو کمزور کریں تو جو عمومی طور پر اس وقت حالات ہیں وہ کافر غالب ہے نظریاتی اعتبار سے اسلحے کے اعتبار سے مرکیب کے اعتبار سے ہر لحاظ سے وہ کافر غالب ہے آپ دیکھو آپ کا رمضان کا مہینہ آتا ہے دیگر تقریبات آتی ہیں تو مسلمانوں کے ملک پیدا کی ہوئی چیز بھی مسلمانوں کو مہنگی مل رہی ہے اس لیے کہ کفر معاشی اعتبار سے بھی حکمرانی کر رہا ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے مارکیٹنگ کے ریٹ اوپر نیچے کرنا اور جیسے چاہے ان کی اپنی جب تردید ہوتی ہے وہ جیسے چاہے وہ ریٹ سستا ہو جاتا ہے ایک کثیر جماعت موجودہ علماء کی بھی اس بات کی طرف ہے کہ اس وقت جات زیادہ ذہن ہے لیکن بہرحال ایک مزید جماعت اس طرح کی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے فرض عین جہاد اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا امیر المؤمنین اعلان عام کر ہیں کہ فوج یا ہماری جو بھی اسبابی شکل کی قوتیں ہیں وہ ناکافی ہیں لہٰذا تمام مسلمان عوام بھی جہاد کے لیے نکلے تب جہاد فرض عین ہوتا ہے جب مسلمانوں کا امیر المؤمنین اعلان کرے اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ مسئلہ کشمیر ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے بھی یا نہیں بھی اور اگر ہے تو وہ اعلان کب کرے گا یا نہیں کرے گا ایک لمبی بحث ہے اسلم کے پاس کے لحاظ سے احوال آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے جہاد فرض عین ہے مسلمانوں کا المومنین اس وقت کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی ہے بھی نام برائے نام سارے تعیش کے تبے ہیں خواہش کے پیروکار ہیں وہ جہاد کا اعلان نہیں کریں گے جہاد کا اعلان تو وہ کرتا ہے جس کو دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو خالص اللہ کی رضا میں وہ دنیا کا سفر طے کر رہا ہو وہ جہاد کا اعلان کرتا ہوتا ہے تو یہاں پر جو غزل تبوک کی بات تھی اس میں جہاد فرض عین ہو گیا تھا جہاد فرض عین ہوتا ہے امیر المومنین کے اعلان سے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اعلان بھی کر دیا اور دوسری بات کہ امیر المومنین جب حالات کے نزاکت کو دیکھے اور مشکل حالاتوں اور امیر خود چل کر جب چلا جائے تو اس سے بھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے کہ جب بادشاہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب تبوک میں تشریف لے گئے تو گویا کہ کسی کے لیے اب جائز نہیں تھا پیچھے بیٹھنا اور موجودہ حالات کے لحاظ سے آپ کو بات سنائی ہر وقت جہاد فرض عین نہیں ہے جہاد فرض کفایا ہے یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا تو اس میں یہ فرمایا جس کی طبیعت چاہتی ہے نام لکھا ہے جہاد کے لیے باقی کوئی نہیں بھی سکے تو کوئی آپ نے ناراضگی نہیں فرمائی جہاں جس موقع پہ ناراضگی ہے وہ کیوں کہ سب لوگ اگر جہاد کے لیے ہر وقت نکلتے رہے تو نبی کا جو اصل مقصد اور مشن جس کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے آپ کا فرمان ہے وہ اس کو معلوم کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو درست کروں تو یہ معلم کا تعلق تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے جو نبی کے اوپر علم نازل ہوا کہ جماعت اس علم کو سیکھنے والی ہو اور پھر سکھانے والی ہو اگر سارے ہی لوگ ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہیں گے تو ایک اصل جو مشن ہے بیست پیغمبری وہ کمزور نہ ہو جائے اگلی آیت میں یہ آپ نے کیوں نہیں ایک جماعت مسلمانوں میں سے ایک ہوتی تفقت فی الدین تاکہ وہ دین سیکھے سمجھے سفر کرے ادھر ادھر جا کر علم دین بغیر سفر کے حاصل نہیں ہوتا انبیاء علیہ السلام کی بھی ہجرتیں ہوئیں اور بڑے بڑے حضرات نے ایک ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کیے اسی طرح محدثین ہیں فقہا ہیں یہ لوگ اپنے علاقے سے سفر کریں سیکھیں ضرور پھر علم دین پڑھ کے اپنے اپنے علاقوں میں دین کا کام کریں لوگوں کو سمجھائیں وغیرہ کیا دین کے اندر حالات ہے حرام ہیں آپ کو ڈر جائیں اس پر یہ اندازہ رکھیں جو ڈر رہے ہیں یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک دن بعض نصیحت کر کے وہ اپنے آپ کو ذمہ داری حق ادا کرنے والا نہ سمجھے بار بار یہ کے لوگ ڈر جائیں یہ سرات مستقیم پر آ جائیں اوپر بات جہاد کے متعلق کی تھی جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایا اور اس کی کیا صورتحال ہے اسی طریقے سے علم دین کا حصول بھی فرض عین اور فرض کفایا دونوں صورتوں میں ہے علم دین فرض عین ہر مسلمان کے اوپر ہے اتنا اتنا جتنا کہ اس کے ساتھ روزمرہ کے مسائل شریعت کے متعلق ہیں مثلا ہر مسلمان کے ساتھ تعلق ہے ایمان کا ایمان کے متعلق ضروری مسائل مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے کن سے برات اور انکار ضروری ہے پھر اس کے بعد ایمان والے سے متعلق باتیں ہوتی ہیں اسلام کی طرف سے ارکان اسلام نماز روزہ حج زکات ہر کسی مسلمان کے ساتھ نماز کے مسائل متعلق ہیں زکوٰۃ سے متعلق ہیں حج سے متعلق ہیں روزوں سے متعلق ہیں یہ مسائل ضروری ضروری جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے اسی طریقے سے ایک شخص ہے وہ تجارت کرتا ہے تو اس کو تجارت کے مسائل اسلامی موٹے موٹے ضرور سیکھنے چاہیے یہ اس کے ذمہ فرض عین ہے ایک شخص ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اس کو اپنی کھیتی باڑی کے متعلق مسائل اسلام کے سیکھنا فرض عین ہے کہ وہ کس طریقے سے مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے اور اگر کسی کو مزارت کے طور پر دیتا ہوں تو زراعت کے کیا اصول ہیں سلس پہ دینا ہے دو تہائی پہ دینا ہے نصف نصف پہ دینا ہے اسی طریقے سے شعبہ زندگی میں جو مسلمان جس شعبے سے متعلق ہے اس شعبے سے ضروری ضروری مسائل وہ علم دین کے سیکھنا اس پر فرض عین ہے جیسے عقیدے کے ارکان اسلام کے ایسے ہی اور مثلا ایک شخص ہے اس کا کاروبار یہی ہے کہ وہ شکار کرتا ہے تو شکار کے جو ضروری مسائل قرآن و حدیث نے بیان کیے وہ حاصل کرے ایک شخص ہے جو ہمیشہ اس کا شعبہ یہ ہے کہ وہ سمندروں کے کناروں پہ رہتا ہے مچھلی شکار کرتا ہے بیچتا ہے لہذا اس سے متعلق ہے کہ وہ اس شعبے میں اسلامی ہدایات سیکھے اور اس کے مطابق پھر مچھلی کا شکار کرے یا دیگر کو شکار کرنے والے اور بھی بہت سارے شعبہ زندگی میں بس آپ متعلق ہے نوکری ہونے سے متعلق ہے دفتر سے متعلق ہے وہ یہ جس کے ساتھ جو چیز متعلق ہے اتنے اتنے مسائل سیکھنا وہ فرض عہم ہے رہی بات کہ مکمل علم دین سیکھنا جو بوڑھا پرانا مجید اس کے علوم فصاحت بلاغت اس کے لغات اس کی قرآت اس کے شان نزول مسائل یہ عید کس کے لیے نازل ہوئی ہے اس کا حکم عام ہے اس کا حکم خاص ہے صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا یا عوام کے لیے سب اس طریقے سے حدیث کے تمام صورتحال کو جاننا فطر کے مسائل کو جاننا اور اس درجے میں عالم بن جانا کہ لوگوں کو وہ فتوی دے سکے یہ اتنا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایا ہے ہر کسی کی ذمہ فرض عین نہیں ہے فرض عین اتنا ہے کہ جتنا اس سے متعلق عقائد ارکان اسلام اور جو وہ کام کرتا ہے اس سے متعلق وہ علم دین کے ضروری مسائل حاصل کر تو یہاں پر یہی فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم دین حاصل کرے اور پھر اپنے قوموں میں جا کے اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو سمجھائے ڈرائے سیدھے راستے پر لائے جہاں ہاتھ کھینچوں بات پہلے ہو رہی تھی اسی سے متعلق دوبارہ ہے صحت بھی ہوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم قال هو الله مع المتقين ہم اصول شریعت سے ہم ہوں یا ہمارے حکمران ہوں یا عالم اسلام کے حکمران ہو دوستو بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اصول شریعت سے مسلمان دور ہیں خصوصاً جن کے اوپر عالم اسلام کی بات دور جن سے متعلق ہے وہ بھی اسلامی ہدایات سے دور ہیں قرآن یہ کہتا ہے ایمان والوں ان کافروں کے ساتھ جہاد کے لیے تیاری کر رکھو جو تمہارے ساتھ قریب قریب ہے اور تمہیں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں وہ کافی تمہارے بارے میں اپنے دل کے اندر ڈر محسوس کرتے رہے یہ مسلمان جہاں آباد ہے ان کے خلاف کوئی پالیسی نہیں بنانی ہمارا کیا ملک ہے ہمارا کیا بارڈر ہے جو ملک درندگی کرنا چاہتا ہے بھلے وہ انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو وہ چاہے کراچی میں کرے چاہے وہ پشاور میں کرے یا بلوچستان کے اندر کرے یہاں کر دے کہیں بھی کر دے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اسے پتہ ہے مسلمان کو پتہ ہی نہیں اپنی اسلامی ہدایات اور مسلمان جہاد کے بارے میں خود ڈرتا ہے قرآن کا اصول تو یہ ہے کہ مسلمان جہاد کا نام لیں گے تو کافر ڈر اب یہ راؤ ہو چکا ہے پھر اپنے نظریات کے اوپر اپنے جو پروگرام ہے ان کے اوپر پوری قوت کے ساتھ عمل کر رہا ہے اور مسلمان کو جن پیغامات اور جن روایات کا حکم ہے وہ اپنی عزت کی زندگی کے ساتھ رہے اور جو کوئی کافر آپ کو میری نظر سے دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں اسی طرح دیکھنا ضروری ہے تب وہ آپ کو سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں رہنے دے گا جس کو فرمایا کہ وہ جو تمہارا قریب کافر رہتا ہے وہ اپنے دلوں میں تمہارے مسلمان اس طرح بن کر رہے گا تو کافر رو محسوس کرے گا مسلمان جب بزدل بن کے رہے گا تو کہیں وہ نہ کافر تو ان کے علاقوں میں آ کے جس طرح جائے فٹ بال کھیلتا رہے گا اسے پتہ ہے مسلمان کو غیرت وغیرہ اور ایمانی ساری ختم کر چکا ہے کوئی مسلمان صحیح مارا جا رہا ہے دوسرے مسلمان صرف خبریں پڑھ کر وہ جاتا ہفت ادا ہو گیا پرانے علاقے میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہوا فلان ہوا اور ادھر کا مسلمان خبریں پڑھ کر بس سن لی ہاتھ ادا ہو گئے شام کا بھی ادا ہو گیا رات کا بھی ادا ہو گیا سارے علاقہ یہ حق نہیں تھا حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام عسلمان ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر تکلیف پہنچائے تو دوسرے کونے میں مسلمان اس کی مدد یہ چل پڑے یہ ایمان کی علامت ہے صرف خبریں سن لینے سے حاقہ ادا نہیں ہوتا ہے اسلام مسلمانوں کی خدمت کا ہمدردی کا آگے فرمایا سورت بول تو حاضری ایمانا جب نئی صورت نازل ہوتی ہے نئی ایت نازل ہوتی ہے تو ایمان والے لوگ اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں فرض کرو جب اسی صورتیں نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اسی صورتوں پر ایمان جب وہ بیاسی ہو گئے تو اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کیا کہ اب اسی سے اوپر ہو اور اضافہ گیا گویا ہمارا ایمان بیاسی ہے ہے اس طریقے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرتے کرتے تھے تھے تو بعض دفعہ منافق استحضاء ہاں بھائی یہ نازل ہوئی ہے کے اندر ایمان کا اضافہ ہو گیا یہ یہ منافق کہتے تھے قرآن مجید نے بتایا امن ادارے جن کے کے دلوں میں میں پہلے سے کفر کفر کی گندگی بھری ہوئی ہے جب اور نازل تو ان اضافہ ہوتا ہوتا ہے ہے جیسے مسلمانوں کے ایمان ایمان میں میں نئی صورت نازل ہوئی تو اضافہ ایسے ہی نئی صورت نازل ہونے سے کافروں کا کفر میں اضافہ ہوتا ہے پہلے وہ اچھی صورتوں کو بولتے تھے جب نئی صورت نازل ہوئی تو اس کے منکر ہوئے تو کفر میں اضافہ ہوا اللہ سمجھ نصیب کا